فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع فلا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اس لیے ہوا کہ انہوں نے میساق کو توڑا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے اس لیے وہ برائے نام ہی ایمان لاتے ہیں آیت 155 سے لے کر 158 تک یہود کے ان جرائم کا بیان ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی لانت کے مستحق بنے نمبر ایک اللہ سے کیے گئے تمام عہود و مواسیق کو توڑ ڈالا نمبر دو اللہ کے بھیجے گئے دلائل و براہین اور معجزات کا انکار کیا نمبر تین انبیاء اکرام کی ایک کثیر تعداد کو قتل کیا نمبر چار استقبار میں آ کر کہا کہ ہمارے دل پر پردے پڑے ہیں ان میں انبیاء کی باتیں داخل نہیں ہوتی تو ہمارا کیا قصور ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی اور کہا کہ بات بالکل برعکس ہے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے اب حق بات قبول کرنے کی استعداد تقریباً ختم ہو چکی ہے نمبر پانچ مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت دھری اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا بتایا نمبر چھ دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا تھا اور بطور استحضا تو کہا کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ پھانسی دی بلکہ وہ شبہ میں ڈال دیے گئے اسی لیے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے دراصل وہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے پاس اس بارے میں کوئی صحیح علم نہیں ہے وہ تو محض ذن و گمان سے ایک بات کہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کے پھانسی پر چڑھائے جانے کے بارے میں جو تفصیلات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی جاتی ہیں قرآن و سنت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر کی کتابوں میں موجود ان واقعات کی تلخیص کر کے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے جن میں تناقض پایا جاتا ہے کیونکہ ان روایات کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی گرفتاری کے وقت ان کو کہتے سنا کہ کون ہے جو میری شبی بننا پسند کرے گا اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ان میں سے ایک نے یہ مرتبہ قبول بھی کر لیا تو پھر کیسے یہود کی طرح وہ بھی گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جو خبر دی ہے صرف اسی پر تفصیل میں داخل ہوئے بغیر ایمان رکھنا چاہیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ اللہ نے یہودیوں کو کس طرح شبہ میں ڈال دیا اور عیسیٰ کا شبیہ کسے بنایا گیا